دس مہینوں سے تھا جس کا انتظار دل صدا دیتا تھا جس کو بار بار دس مہینوں سے تھا جس کا انتظار دل صدا دیتا تھا جس کو بار بار آ گیا وہ مہیمان پور وقار مقصد ماہ سیام الخصار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار پہلا شرار حمت پر دوسرے میں مغفرت کی ہے بہار رحمت پر بر دیگار دوسرے میں مغفرت کی ہے بہار تیسرا ران جاتے تیسرا تیسری جاتے نار نعمت اس ماہ میں بے شمار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار دس مہینوں سے تھا جس کا انتظار دل صدا دیتا تھا جس کو بار بار آ گیا وہ مہیمان پر مقار مقصد ماہ یا ملک تار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار تاکہ تم ہو موتی ماہ رمضان با افضال رب رزق مومن میں اضافے کا سبب ماہ رمضا باعث افضال رب رزق مومن میں اضافے کا سبب سرد ہو جاتا ہے دو کا غضب سرد ہو جاتا ہے دو کا غضب خلد کے درواز کھل جاتے ہیں یار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار گار تان نہ جائز جان جام تا چلے محتاط ہو کر گام گام تان نا جائد ہنو جان جام تا چلے محتاط ہو کر گام گام یوں حلال شیا کو فرمایا حرام یوں حلال اشیاء کو فرمایا حرام دے کر دیگار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار عاشقی قابل تحسین ہے واقعی کی یہ تمرین ہے عاشقی قابل تحسین ہے واقعی واقعی تقوا تمرین ہے خواہشات نفس پر خواہشات نفس پابند حسار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار خواہشات نفس پابند خسار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار ماہ رمضان میں مسلسل ہاتھ و ہاتھ لے رہے حق نیکی کی بات ماہ رمضان بر میں کثرت رائے کے ساتھ ہو گیا قائم تمہارا اقتدار ملک بھر میں کثرت رائے کے ساتھ ہو گیا قائم تمہارا اقتدار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار بہر میں شا بہر میں شیطان سرکش قید ہے مزمحی نفس کا ہر قید ہے بہر بہر میں شیطان سرکش قید ہے مزمحی نفس کا ہر قید ہے جو کبھی سیاد تھا اب سید ہے دامن نفس و شیاطی تار تار جو کبھی سیاد تھا اب سید ہے دامن نفس و شیاطی تار تار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار ہر طرف طاعت کا ماحول ہے معصیت پر تو بولا ہول ہے ہر طرف طاعت کا ماحول ہے معصیت پر تو بولا ہول ہے دل نشی ہر پھیل ہے ہر قول ہے ہر فعل ہے ہر قول ہے آ گیا ہے گلشن دی پر نکھار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار تاکہ تم ہو متقی پرہیزگار سر پہ ٹوپی رخ پہ سنت سج گئی شر ہوا رخ ست شریعت سج گئی سر پہ ٹوپی سر سج گئی شر ہوا رخصت شریعت سج گئی بہر اہل ای مجنت سج گئی بہر اہل ای جنت سج گئی بج رہی ہے نور سے دو زخ کنار تاکہ تم ہو موتقی پرہیزگار تاکہ تم ہو موتقی پرہیزگار تاکہ تم ہو موتقی پرہیزگار تاکہ تم ہو موتقی پرہیزگار گار